ظاہری چیزوں پر جاتے ہیں کسی نے شوبدہ دکھایا بس ختم ہمارا ایمان بن گیا بس جی یہ تو بڑا پہنچا ہوا اس نے تو میری جیب میں جو نوٹ پڑا اس کا اس نے نمبر بھی بتا دیا نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ صلی فرمایا تو دنیا کا سب سے بڑا ذلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک تھا لانتی اس کا نام تھا صاف ابن ابن سیاد وہ خبیص ایسی باتیں کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ذلیل ہے ہم کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے استغفر اللہ ذالک میرے بھائی میرا رب